عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ جب لوگوں نے عبد البلک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو پانچ